اللہ اکبر بابا زیادہ کا اگنا اور میرا محبوب ہم نے آپ کو فقیر پایا پھر گنی کیسے کیا اللہ چاہتے تو کسی بڑے کی دولت بھی دے دیتے لیکن اللہ نے مکے کی سب سے مالدار عورت ساری مکے کی بسردار عورت جو تھی بی بی خدیجہ کو بی بی بنا دیا کہ میرے محبوب کو مال بھی ملے لیکن تابے ہو کے ملے اوپر سے نہیں بیوی تو تابے ہے نا اور دوسرا معنی علماء نے لکھا ہے جس کو کہتے ہیں آپ محاورات میں بھی پڑھتے ہیں در یتیم در سمجھو کیا مانا یہ سیپ ہوتا ہے نا دریا کے کنارے پہ کھلا ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے نا اس میں تو اس میں جب چند قطرے آتے ہیں تو وہ بند ہو جاتا ہے اور جو سیپ ایک قطرے سے بند ہو جائے تو اس کا موتی جو ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے سب سے زیادہ شان والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں در یتیم یہ موتی تو ہے لیکن اکیلا ہے نوالا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا بعض اللہ نے فرمایا میرے مدنی کے یتیم کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ میرا محمد شان میں نرالا ہے کیوں اللہ نے جو پالا ہے وہ نرالا کیسے نہ ہو اس لیے بعض اللہ نے فرمایا کہ یتیم الم یجد کا یتیمن فآوا میرا اللہ میرے محبوب کی صفت کیا ہے فرمایا میں سلا کا شاہدن و مبشرن و نذیرا و دے زندگی وسیواجم منیوا اس لیے قرآن کو دیکھو میرے اللہ نے میرے نبی کو مصطفیٰ مجتبا مزکی بھی ہے مزکہ بھی ہے وہ شاہد بھی ہے بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے سراج منیر بھی ہے وہ احمد بھی ہے وہ محمد بھی ہے اور سب سے اعلیٰ صفت یہ ہے کہ میرے اللہ کا عبد کامل ہے آج وہ مدنی وہ محمد پاک جس کی صفتیں قرآن بیان کرتا ہے جس کی صفتیں تورات بیان کرتی ہے جس کی صفتیں انجیل بیان کرتی ہے صاحب کا کتب بیان کرتے کرتی ہیں وہ فرماتی ہے کہ میں طائف میں گیا اور ساتھ کون ہے فقط زید بن حارثہ بس ایک آدمی فرماتی ہے کہ سفر کرنے کے بعد اتنی مشقت کے بعد محنت کے بعد میں طائف میں پہنچا میں نے پوچھا کہ وہاں کے بنو سکیف قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں سے بات کروں اللہ اکبر فرماتی ہے کہ جب میں وہاں کے سرداروں کے پاس گیا اور میں نے جا کے بات کی عجیب بات ہے کہ اللہ نے نبی بھی بنانا تھا تو آپ کو جس کے پاس سواری بھی نہیں ہے دولت بھی نہیں ہے پیسہ بھی نہیں ہے بندہ بھی کوئی نہیں عجیب بات ہے ہم نہیں مانتے آپ کی نبوت کو اور فرمایا کوئی کہتا ہے کہ نبی ہوتا تو دولت ہوتی پیسہ ہوتا جس کے اپنے چڑھنے کی سواری کوئی نہیں ہے ایک بندہ ساتھ ہے اور جس کے اپنے کپڑوں پہ پیبند لگے ہیں وہ کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے اور کوئی ٹھٹھا اڑا کے کہنے لگے اللہ نے نبی اسی کو بنانا تھا کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں بنایا اور سارے سرداروں نے چھوڑ کے انکار کر دیا اور وہاں کے نوجوانوں کو حکم دیا کہ محمد عربی کو پتھر مار مار مار کے نوز طائف سے نکال دو انہ سبحان اللہ نہیں انار اندازہ کریں کہ میرا محبوب طائف کی گلیوں میں اکیلا ہے غلام ہے وہ ہاتھ جو دنیا کو چھڑانے کے لیے آئے وہ بدن جس اتر اور ارک سے ان کے پسینے سے کوئی ارک مقابلہ اتر نہ کر سکے پتھر لگ رہے ہیں خون بہ رہا ہے اور باش لڑکے شور کر رہے ہیں حضور کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے کرو یہ دین ایسے مل گیا ہے تمہیں اس لیے ہمیں آج دین اسلام کی قدر نہیں ہے اس لیے آج ہمیں مکہ مدینہ منورہ کے مقامات اور شاعر اللہ کی قدر نہیں ہے کہ ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہے ہم موروثی طور پر مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور نوم کے مسلمان بن گئے یاد رکھو یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے سے چلا ہے اس بے آب ہو گیا وادی سے نکلا ہے جو فارون کی چوٹیوں پہ دلو رسالت ہوا ہے وہ مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں گھر گھر میں جو دین پہنچا ہے وہ کوئی ایسے تو نہیں پہنچ گیا کہ بس ٹی وی پہ خبر لگ گئی اور تو مسلمان ہو گئے مسلمانوں کبھی اپنے حال بے کرو اسلام بے کرو کیسے پہنچا ہے ہمیں اور آج بھی تیرے ملک میں عرب ہو یا آجم ہو ایشیا ہو یا افریقہ ہو یا یورپ ہو آج بھی خدا کی قسم ہے ٹھنڈے دل سے سوچو اگر دین تمہیں کوئی پہنچا رہا ہے کے وارث علماء جو مسجدوں میں چٹائیوں پہ مانگے تانگے ٹکڑے کھا کھا کے تیرے دین کی حفاظت کر رہے ہیں تمہاری یونیورسٹیاں دین پہنچا رہی ہیں ایمان سے کہیں تمہارے کالج تمہارے ٹی وی کے چینل تمہارا میڈیا تمہارے ڈشن ٹینے تمہارے وی سی آر وہ تباہی تو لا رہے ہیں بے حیائی تو لا رہے ہیں اڑیانی تو لا رہے ہیں فحاشی تو لا رہے ہیں بیٹیوں کو بے حیائی کے سبق پڑھا کے بازاروں میں تو کھڑا کر رہے ہیں لیکن دین اسلام آج بھی اگر باقی ہے تو وہی مسجد و ممبر و محراب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایمان سے کہ ساری کائنات اگر ایک طرف ہو تو میں نے مدری کا مقابلہ کر سکتی ہے شان میں ساری دنیا کا خون میرے مدری کے ایک قطرے کا برابری مقابلہ کر سکتا ہے کہہ دینا تو بڑا آسان ہے لیکن غور تو کرو کہ نبی پہ کیا گزر رہی ہے کہ ظالم پتھر برسا رہے ہیں شور کر رہے ہیں اور حضور پاک کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے ہیں خون بہ رہا ہے اور اسی عالم میں ایک باغ میں میرے محبوب نے پناہ لی ہے باغ کی دیوار کے اندر آ کے بیٹھ گئے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ وہ باغ جو ہے وہ بھی اتبا اور شہبا کا ہے جو مکے کے کافر ہیں لیکن حضور وقتی طور پہ سستانے کے لیے تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے یعنی اس وقت میرے محبوب کا یہ عالم ہے کہ ان کافروں کو دیکھ کر بھی وہم آ گیا ان دشمنوں کے دل بھی پسیج گئے انہوں نے اپنے غلام اداس سے کہا کہ ایک پلیٹ میں انگور رکھ کے لے جاؤ چلو ہمارے دشمن ہیں ہم نہیں مانتے ہیں لیکن ہمارے باغ میں آئے ہیں اور اس عالم میں ہیں کہ زخمی ہیں تو کچھ تو انسانی فریدہ ہوتا ہے جا کے انگور پیش کرو وہ اداس آیا کے چہرے پر اور پیش کیا اور حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضور نے سلام فرمایا السلام علیکم تو اداس حیران ہو کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضور یہ سلام یہ کلام اور یہ کلمات جو آپ نے پڑھے ہیں میں نے تو آج تک مکے کے لوگوں کی زبان پہ نہیں سنے ہیں حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو عداس نے کہا کہ حضور میں غلام ہوں اتبا شہبہ کا غلام ہوں میرا نام عداس ہے میں نئے نوا کے رہنے والا ہوں حضور نے فرمایا اچھا تم اس جگہ کے رہنے والے ہو جہاں میرا ایک بھائی پیغمبر حضرت یونس کا گھر تھا حیران ہو گیا اس نے کہا میں نئے تعلم یا محمد اس نے کہا حضور آپ کو کیا پتا کہ نئے میں یونس تھے یونس علیہ السلام تو بدت تو ہی گزر گئے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا پیغمبر میرا بھائی نبی حضرت یونس علاقے کے تھے جب اللہ کے نبی نے قرآن پاک تلاوت کیا اداس فوراً قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا محمد اشہد اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ اس نے کہا میرا مدنی میں مانتا ہوں باقی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں آپ کیسے خبر دے سکتے ہیں جب اللہ خبر نہ دے اور اسی اسلام میں حضور نے فرمایا عائشہ وہ سب سے سخت ترین دن تھا میرے لیے کہ مکے والے بھی بچھڑ گئے طائف والوں نے بھی انکار کر دیا اب میں اسی حال میں بیٹھا ہوں کہ میرا اللہ میں امید لے کے آیا تھا کہ طائف والے کلمہ پڑھ لیں گے لیکن طائف والے تو مکے والوں سے بھی زیادہ سخت نکلے اب میں خالی دامن لے کے پھر مکے جاؤں گا تو کیا حال ہوگا اسی میں حضور کی وہ ہے مبارک ہے اللہ کاش کو ضعف قوتی وقلت حیلتی اللہم اللہ کاش کو ذاف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس حضور دعا بھاگ رہے ہیں اللہ نے فرمایا بل جبال پہاڑوں کے فرشتے کو کہ جاؤ میرے مدنی کی خدمت میں فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے حکم دیا ہے پہاڑ میرے تابع ہیں آپ اگر حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف بالوں کو پیس کے رکھ دوں حضور نے فرمایا کہ نا اس کے بعد زید کہتے ہیں کہ حضور کم از کم اس عالم میں بنو سکیف نے جو ظلم کیا ہے میرا محبوب آپ کے بدن کو زخمی کر دیا ہے آپ ان کے لیے بد دعا کریں فرمایا زید میں کیسے بد دعا کروں ہو سکتا ہے یہ مسلمان نہ ہوں لیکن ان کی اولاد میں کوئی توحید کے ماننے والا پیدا ہو جائے نبی نے اس قدر تکلیفیں برداشت کر کے جو توحید تمہیں پہنچائی ہے اگر وہ بھی تمہیں سمجھ نہ آئے تو پھر حج پڑھنے کا کیا فائدہ اس لیے زندگی باقی تو انشاءاللہ اللہ توفیق دیں گے لیکن بات سب سے پہلی یہ ہے کہ جب تک قلب و نظر کی توجہ نہیں ہوگی لاکھ تقریروں کرو کوئی فائدہ نہیں ہوتا سب سے پہلی چیز حاجی یاد رکھو جن کو مکہ نصیب ہے مدینہ نصیب ہے رات ہے دن ہے کسی وقت بھی دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے دروازے پہ گر کے توبہ کر کے اللہ سے دعا مانگ کے میرا مولا مجھے صحیح عقیدہ محمد مدنی والا نصیب فرما مانگو گے تو ملے گا نا بغیر مانگے تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی تم ان چکروں میں نہ پاؤ گے جی مولوی مکی کیا کہتا ہے مولوی مدنی کیا کہتا ہے مولوی عربی کیا کہتا ہے اور مولوی ہاشمی کیا کہتا ہے ان چکروں میں نہ پڑھو چھوڑ دو جو بھی کہتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جس گھر میں آئے ہو یہ مرکز ہدایت ہے یہ اللہ کا کعبہ ہے یہ مکہ ہے یہ بکہ ہے یہ بیت اللہ ہے یہ مولد محمد مصطفیٰ ہے یہ محبت واحد ہے سب سے پہلے جبریل انہی پہاڑیوں پہ اترا ہے اور سب سے پہلے دعوت توحید میرے مدی نے اسی جبل صفا پہ دی ہے آج وہ جگہ نصیب ہے صرف اللہ سے دو رکعت پڑھ کے رو کے دعا مانگ لے کہ میرا مولا آج اس جگہ پہ تو نے پہنچا دیا ہے تو وہی عقیدہ بھی مجھے کھول دے پھر دیکھو سینہ کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا اگر ایک آدمی نے کہتا ہے کہ میں نے کراچی سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا اور پھر میں مدینے منورہ چلا گیا لیکن مدینے سے عمرہ نہیں کیا جب مدینے سے عمرہ نہیں کیا تو دم پڑ گئی مدینہ بھی میکات ہے آدمی مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے نہیں آ سکتا باز اما فرماتے ہیں جن کی نوکری ہے ڈپٹی ہے کوئی کام ہے ورنہ حاجی تو ہے ہی حج کے لیے یا زیارت کے لیے لازمی ہے کہ وہاں سے احرام باندھ کے آئے وہ بھی میکات ہے وہاں سے بغیر احرام کے آؤ گے عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور ایک بکری بھی بطور دم ادا کرنی ہوگی بارہ تاریخ کو کہتا ہے کہ اگر مجبوری ہو بارہ تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت شروع ہوگا زوال کے بعد یاد رکھو بارہ تاریخ کو کنکری کا وقت شروع ہوگا دیوال کے بعد اور مغرب سے پہلے پہلے کنکری مار کے مینا سے نکل جائیں اگر آپ نے وہاں رہنا ہے تو آپ رات کو بھی کنکری مار سکتے ہیں لیکن پھر تیرہ تاریخ کو صبح تیرہ کی بھی کنکریاں مارنی پڑیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بارہ کو فارغ ہو جائیں تو بارہ تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے کنکری مارنے کے بعد مینا سے نکل جائیں اور جہاں جمرت العقبہ ہے بڑا شیطان کنکریاں مارتے ہو وہی مینا ختم ہو جاتا ہے کوئی فکر کی ضرورت نہیں آپ چھوڑیں ان کا کام ان کو کرنے میں آپ اپنی توجہ رکھیں شریف پڑے بس عمر پر یا کسی بھی پہاڑ پر کھڑے ہو کر اسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ آواز سپیکر میں آ رہی ہے یاد رکھو وہ نماز نہیں ہوتی جب تک کہ حرم کے نماز پڑھنے والوں کی صفیں نظر نہ آئیں سمجھ آیا مسئلہ کیوں آواز تو تم اپنے ملک میں بھی ریڈیو کھول لو بس نماز پڑھتے رہو آواز تو مکے مدینے کی نماز کی تمہارے ملکوں میں بھی پہنچ سکتی ہے ہے کہ کہ نہیں پہنچ سکتی لیکن شرط یہ اگر آپ اونچے کھڑے ہیں لیکن یہ صفے نظر آ رہی ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا رکو سجود تمہیں نظر آ رہا ہے پھر تو نماز ہو جائے گی لیکن تم اتنی دور ہو کہ حرم کی کوئی نماز کوئی صف تمہیں نظر نہیں آتی تو پھر اپنی مسجد میں نماز پڑھ لیں اپنی جماعت کر لیں لیکن حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوگی حرم کے پیچھے نماز کے لیے ضروری ہے اونچے ہوں لیکن حرم کی صف نظر آئے جو لوگ بھی مسئلہ ہے روز نہ پوچھا کریں جو لوگ رمضان میں آ گئے یا رمضان المبارک سے بھی پہلے آ گئے اور رمضان المبارک کے بعد انہوں نے کوئی عمرہ نہیں کیا ہے ان سب کا حج جو ہے حج افراد ہے حج مفرد ہے ان کا حج تمتو بھی نہیں کران بھی نہیں حج مفرد میں حج کی بکری بھی واجب نہیں وہ کنکری مار کے بال کٹا کے فارغ ہو جائیں گے اپنے منشے سے کوئی بکری رکھنا چاہے تو منع نہیں سو بھی رکھ لو لیکن واجب کوئی نہیں اسی طرح جو لوگ مکے میں رہتے ہیں ان کا بھی حج حج افراد ہے تمتو ان کا ہوتا ہے کران ان کا ہوتا ہے جو حج کے مہینے میں آفاق سے باہر سے آ رہے ہیں مکے میں رہنے والے یا رمضان سے پہلے جو مکے میں آ گئے وہ بھی مکے والوں کے حکم میں ہیں اگر ایک آدمی کے ماں باپ غریب تھے ان پہ حج فرض نہیں تھا اب اولاد اگر حج نفل کر کے ان کو ثواب دینا چاہے تو کوئی منع نہیں ہے پہلے اولاد اپنا حج کرے اس کے بعد اپنے والد کے لیے یا والدہ کے لیے حج بدل کرے اگر جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے حج کرتا ہے اللہ اس کو دس حج کے برابر ثواب دیتے ہیں تو اگر آپ اپنا حج کر چکے ہیں تو اپنے ماں باپ کا کریں کہ ایک حج کے بجائے دس حج ملے اگر ایک آدمی جدے میں ملازمت کرتا ہے اور چھٹی گزار کے جدے آ گیا ٹھیک ہو گیا جدے سے پھر مکے میں اس کو بھیجا گیا مکے میں آ کے اس نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے تو اس سے تمتو نہیں بنتا تمتو کے لیے امیقات کا عمرہ ضروری ہے اگر ایک آدمی کے پاس زمین ہے اور اس سے چالیس من یا پچاس من گندم نکلتی ہے تو گندم پہ زکات نہیں عشر ہوتا ہے جتنی آبادی اس سے اللہ تمہیں دے دے اس کا دسواں حصہ دے دو بس اگر ایک آدمی کے پاس ایک پلاٹ شہر میں ہے جس کی قیمت پچیس لاکھ ہے اور کوئی پیسہ نہیں ہے اگر وہ پلاٹ اس نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو ہر سال اس کی قیمت کے مطابق ڈھائی پرسینٹ زکات نکالے گا اگر وہ پلاٹ اس نے رکھا ہے کہ اپنا گھر بناؤں گا رہائش رکھوں گا تو پھر کوئی زکات نہیں ہے کہتے ہیں جی کہ جو قربانی عید پر ہم اپنے ملک میں کرتے تھے اگر ہم وہ مکے میں کریں تو ایک کلاک ثواب ملے گا انشاءاللہ مکے میں کرو تمہاری مرضی لیکن اپنے ملک میں بھی وہ ہو سکتی ہے یاد رکھیں وہاں بھی کرنا کوئی منع نہیں ہے اور یہاں تو اللہ کی رحمت سے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو یہاں کرو حج کی بکری بھی یہاں کرو اور قربانی والی بکری بھی یہاں ادا کرو ہماری ایک خادمہ تھی جو قادیانی تھی اور وہ مر گئی اس کا جنادہ پڑھایا گیا قادیانی جو ہے اتفاق کافر ہے ساری دنیا کے علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے وہ اللہ کے قرآن کا منکر ہے وہ حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے اس کے کفر و ارتداد میں کسی کو شک نہیں ہے ایسا بندہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے اور نہ پڑھنا جائز ہے جنازہ مسلمان کا ہوتا ہے اگر کسی نے کافر کا جنازہ پڑھا ہے یا پڑھایا ہے وہ توبہ کرے اگر اس نے توبہ نہ کی نعوذ باللہ تو وہ کافر سمجھتے ہوئے اس نے جنازہ پڑھایا تو وہ بھی اسلام سے نکل جائیں گے ایک ہے کہ غلطی ہو گئی جنازے پڑھنے والوں کو پتہ نہیں تھا ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ قادیانی ہے اور اس کو کافر سمجھتے ہوئے پھر اس کے لیے کھڑے ہو کے دعا کرے یا جنازہ پڑے تو اللہ معاف کرے یہ تو کفر ہے اسلام سے نکلنے والی بات ہے علاج یہ ہے کہ توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ احتیاط کریں کہ کوئی قادیانی جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے حضور نے فرمایا وہ دجال ہے وہ کذاب ہے وہ اگر پہلے مسلمان تھا اور پھر قادیانی بنا ہے تو وہ مرتد بھی ہے اسی لیے اس کے ارتداد یا کفر میں کسی کو شبہ ہی نہیں کوئی شک ہی نہیں کوئی گنجائش ہی نہیں اور نکاح جب مسلمان نہیں رہیں گے تو نکاح کیسے باقی رہیں گے توبہ کرے استغفار کرے تو ہر شے باقی رہ جائے گی طواف کے بعد مغرب سے بے یعنی اذان کے بعد اگر کسی نے دو رکعت نماز طواف کی پڑھ لی کوئی حرج نہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے باقی اما کے نزدیک تو اللہ کے حرم میں ہر وقت جائز ہے کوئی منع نہیں کوئی وقت بھی ہو صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اثر کے بعد نہ پڑھے جب تک کہ مغرب کی نماز نہ پڑھ لے اور فجر کے بعد نہ پڑھے جب تک کہ سورج نہ نکل آئے اور ان کے پاس بھی حدیث محمد مصطفیٰ ہے تحقیق علماء کا کام ہے آپ جیسے بھی اپنے مسلک پہ چاہے عمل کریں کوئی فرق نہیں ہے میں حج بدل کر رہا ہوں تو اب بالکل ٹھیک ہے امی کی اجازت سے وہ بھی ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی آ کر مسجد میں دو رکعت تحیت المسجد پڑھے اور پھر دو رکعت سنت پڑھے ٹھیک ہے کوئی منع نہیں لیکن اگر مسجد میں داخل ہونے کے بعد صبح کو مثلا صرف وہی دو رکعت پڑھے تو وہی سنت بھی ہو گئی اور تحیت المسجد بھی ہو گئی اور دوبارہ تحیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی سمجھ آ گئی یہ بات اور اگر وقت ہے تو جتنی کماؤ گے جتنی گوڑ اتنا میٹھا دیکھو نا اللہ نے اگر تمہیں وقت دیا ہے تو پھر تم دہیا بھی پڑھو اور سنتیں بھی پڑھو اور کیوں یہ مکے کی زمین پھر کب ملے گی کہتے ہیں جی میں حج بھی کرتا ہوں اور تجارت بھی کرتا ہوں کوئی حرج نہیں اگر مزدلفہ میں میں رات کو نہ گزار سکوں تو رات کو آپ رات کا کافی حصہ گزارنے کے بعد نمازیں نماز اور مغرب پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کے بعد رات رات میں بھی میرا آ جائے مجبوری ہے سوان کے ساتھ آپ کو آنا ہے تو آ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث باغ میں موجود ہے کہ کچھ نوجوان لڑکے آئے حضور کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکے والوں کی بکریاں چراتے ہیں اگر ہم رات مزدلفہ میں رہ گئے تو صبح بکریاں بڑی پریشان ہوں گی حضور نے فرمایا چلے جاؤ تم رات کو ہی چلے جاؤ اگر میں اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے احرام کے نیچے انڈر ویئر پہن لوں وہ حرام ہے سلا ہوا کپڑا نہ پہنے احرام کی حفاظت کے لیے پیٹی باندھ لے پیسے اس میں رکھ لیں روکو نے یوانی پر موقع ملے تو ہاتھ لگائیں موقع نہ ملے تو اشارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہتا ہے جی حجر یا سمد پہ جو دھکا بازی ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن کوئی مانتا ہے بولا یہ بات کوئی یہ بات کوئی لاکھ مولوی مسئلہ سمجھاتا رہے جتنا ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حجر اسود کی فضیلت سنی تو ہمیں بوسا دیتے تھے کپڑے پھٹ جاتے تھے تو وہ نہیں رکے تو تم رک جاؤ گے کوئی نہیں رکتا بس خیال کیا کرو عورتوں شبدوں کو دھکے نہ دیا کرو کہتے ہیں جی کہ میں نے کافی عرصہ ہو گیا حج کیا تھا میں نے سنا تھا کہ تیرہ تک بھی طواف زیادت ہو سکتا ہے ہاں اہل علماء اور نزدیک تیرہ تک بھی طواف زیارت ہو سکتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بارہ تاریخ کی مغرب کے بعد طواف زیارت کا وقت ختم ہو جاتا ہے بعد میں لاکھ دفعہ کرے لیکن دم دینی پڑتی ہے میری گھر والی کو شوگر کی تکلیف ہے اور کپڑے اس میں پاک نہیں رہتے تو ہر نماز کے لیے وہ وضو لیا کرے اور کوشش کرے کہ اپنا انڈر لیا کرے باقی پڑتی رہے مجبور ہے کیا کر سکتی ہے مدینہ منورہ سے واپسی پہ عمرہ ضروری ہے حرم شریف میں عورتیں امام کے پیچھے جمعہ یا جنازہ پڑھ سکتی ہیں باقی فرض نماز پڑھ سکتی ہے تو جنازہ کو زیادہ اس سے بڑا ہوتا ہے نہ فرض نماز بڑی ہے یا جنازہ بڑا ہے اگر فرض ہو جاتا ہے تو جنازہ کیوں نہیں ہوتا اچھا عورت مر جائے تو اس کا جنازہ ہم پڑھیں وہ ہو جاتا ہے تو ہم مریں تو ہمارے ساتھ جھگڑا ہے وہ کیوں نہ پڑھے اللہ کے بندے مسئلہ یہ نہیں ہمارے ملک میں یہاں بھی عورت کو جنازے کے لیے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن موجود ہے تو پڑھ لے جو ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہے داری رکھا کرو بس ہم حج تمتو کرنا چاہتے ہیں اس کان میں ہم قربانی کریں اگر وہ حد حرم کے اندر ہے تو بکری دبے ہو سکتی ہے حد حرم سے باہر نہیں ہو تو ہم خود تو نہیں بنا سکتے تیار کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الوفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العليم